بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات ساتھی اور دوستو میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر ٹوینٹی فائیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو پہلے لیکچروں کی طرح انفارمیٹو اور ایجوکیٹو پائیں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی پیرلزم سے بلکہ وہاں سے بات شروع کی تھی اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ڈیٹا پارٹیشننگ ہے ہم اس میں پیرلزم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کریں گے اور اس میں ہم کس طرح کرتے ہیں جب ہم ڈیٹا کو پارٹیشن کر لیں گے تو ڈیوائڈ ان کانکر پیراڈائم کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ٹاسک ہیں کافی حد تک جو انڈیپینڈنٹ ٹاسک ہیں ان کو پیرل میں پرفارم کیا جائے گا اور اس کے بعد ریزلٹس کو کمبائن کر لیا جائے گا اور وہ جو پیرل میں ان کو پرفارم کیا گیا ہے وہیں سے اسپیڈ اپ آتا ہے تو ساتھیوں ہم نے مختلف ہارڈ ویئر آرکیٹیکچرس کے بارے میں بات کی تھی سافٹ ویئر آرکیٹیکچرس کے بارے میں بات کی تھی پچھلے لیکچر میں آج ہم بات کریں گے پیرالزم کی میتھڈالوجیز کے بارے میں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے پیرالزم حاصل کریں گے with reference to performing the queries تو ہو سکتا ہے ابھی لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو ٹائٹل پچھلے لیکچر جیسا ہی لگے لیکن جب جیسے جیسے ہم لیکچر میں پروسیڈ کریں گے آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی اور جو بات سمجھنا ہے اس کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں تو آئیے پھر آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں تو پہلے میں بات کروں گا موٹیویشن کی اس سے پہلے کہ میں موٹیویشن کے بارے میں ڈیٹیل میں جاؤں ایک اور آخری بات پچھلے لیکچر کے ریفرنس سے وہ یہ کہ جب میں نے پچھلے ریفرنس لیکچر میں میموری کی بات کی تھی جب ہم میموری کی بات کر رہے ہیں تو memory is the secondary storage یا ہارڈ ڈسک کے اوپر وہ بیسکلی مطلب تھا امید ہے کہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے باقی جب آپ نوٹس پڑھیں گے اور جو ریفرنس بکس ہیں ان کو دیکھیں گے تو بات مزید کلیئر ہو جائے گی تو بات کرتے ہیں موٹیویشن سے موٹیویشن اس کی موٹیویشن کیا ہے مطلب why we should be working on parallel اور پیرلزم میتھڈالوجیز میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں آئیے میرے ساتھ جی ساتھیو تو اس کی ضرورت کیا ہے ذرا غور سے میری بات سمجھیں اگر ہمارے پاس پرفیکٹ کمپیوٹر ہو پرفیکٹ کمپیوٹر ہو تو کیا ہمیں ضرورت ہے پیرلزم کی پرفیکٹ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے پرفیکٹ کمپیوٹر ایک حد تک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے لیکن میرے خیال میں بات یہاں سے شروع کی جا سکتی ہے پرفیکٹ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس میں شاید ایک ہی پروسیسر ہے لیکن وہ جو پروسیسر ہے وہ انفینٹلی فاسٹ پروسیسر ہے یعنی کہ اسے فاسٹ پروسیسر ہو ہی نہیں سکتا پہلی ایک خصوصیت اس پروسیسر کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں شروع کے لیکچر سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ جب میموری زیادہ استعمال کریں گے تو جو پروسیسنگ ٹائم ہے یا جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جب میموری کم استعمال ہوتی ہے تو ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے تو جو پرفیکٹ کمپیوٹر ہے اس کی نہ صرف پروسیسر کی انفینٹ اسپیڈ ہے یعنی کہ بہت فاسٹ ہے بلکہ انفینٹ اماؤنٹ آف میموری بھی at the disposal of the processor ہے آپ کو میری بات یہ سمجھ آئی انفینٹ میموری بھی ہے اور انفینٹلی فاسٹ بھی ہے یعنی کہ اس سے تیز چیز تو ہو نہیں سکتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں تیز ہیں فاسٹ ہیں تو کچھ اور بھی چاہیے ہاں جی یقیناً کچھ اور بھی چاہیے وہ بینڈوڈ چاہیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آئی او آپریشن ہونے وہ بھی انفینٹلی فاسٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ کچھ رہ تو نہیں گیا ہاں جی ایک بات اور رہ گئی ہے اس کو انفینٹلی چیپ بھی تو ہونا چاہیے انفینٹلی چیپ کا کیا مطلب ہے کہ اس کو فری آف کاسٹ ہونا چاہیے فری ہونا چاہیے اگر ایسے کمپیوٹرز مارکیٹ میں ملتے ہیں تو پلیز مجھے دو کمپیوٹر لا دیں اس طرح کے افسوس ایسا کمپیوٹر ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوا بنا ہی نہیں ہے چونکہ ایسے کمپیوٹرز مارکیٹ میں نہیں ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسے ٹیکنیکس اور میتھڈالوجیز ڈیولپ کریں بنائیں کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں اس میں جو باٹل لینک آتا ہے یا اس میں جو رکاوٹ یا جو بیریئر آتا ہے وہ کیا ہے وہ بیریئر ہے that technology has not been delivering اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مورز لا ہے پروسیسنگ پاور بڑھتی جا رہی ہے کاسٹ نیچے آ رہی ہے میں نے میموری کے ریفرنس سے بھی آپ کو مورز لا بتایا تھا تو ان سب چیزوں کی موجودگی میں ہم کیوں کر ٹیکنالوجی کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں الزام دے سکتے ہیں نہیں میں الزام نہیں دے رہا میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو گولز ہیں وہ بہت بلند ہیں جس وقت جہاز بھی ایجاد نہیں ہوا تھا جہاز پروپیلر والا اس وقت لوگ بلکہ اس سے پہلے لوگ تو چاند پہ جانے کی باتیں کیا کرتے تھے اور چاند پہ تو بہت بعد میں گئے جب وہ خواہش کرتے تھے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب لوگ چاند پہ جانا چاہتے تھے اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی اب جب چاند پہ جانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے تو لوگ دوسری گیلیکسیز میں جانے کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی ڈیلیور نہیں کر رہی ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ڈیسیجن سپورٹ انوائرمنٹ میں بہت لارج ڈیٹا سیٹس کی پروسیسنگ کے لیے کیوری لوڈس کے لیے ان کو اپلوڈ ریفریش کرنے کے لیے technology has not been delivering تو کیا کیا جائے اس کا کیا حل ہے اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم فائنائٹ اسپیڈ والے انفینٹ نمبر آف پروسیسرس کو استعمال کر لیں یعنی کہ بہت سارے پروسیسرس جو کہ ریئلسٹک پروسیسنگ پاور رکھتے ہیں اور دوسرے ساتھ بات یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم infinite number of finite size memory units استعمال کریں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ فائنائٹ کیپیسٹی کے میموری یونٹس تو اویلیبل ہیں فائنائٹ اسپیڈ والے پروسیسرز بھی اویلیبل ہیں لیکن انفینٹ پروسیسرز کہاں سے لے کے آئیں گے کہاں سے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو لانے کے لیے پیسے بھی تو چاہیے تو اگر آپ نے انفینٹ پروسیسرز خریدنے ہیں اور اگر ہر پروسیسر ایک روپے کا ہے تو انفینٹ روپے بھی تو چاہیے آپ کو انفینٹ میموری کے لیے انفینٹ روپے پھر بھی چاہیے جو کہ نہیں ہے تو یہ وہ موٹیویشن ہے جو ہمیں پروپیل کرتی ہے آگے کی طرف بڑھاتی ہے کہ ہم پیرالزم میتھڈالوجیز کو ایکسپلور کریں اور ہم دیکھیں کہ فائنائٹ نمبر آف پروسیسرس کے ساتھ فائنائٹ میموری یونٹس کے ساتھ ہم پیرالزم کیسے اچیو کر سکتے ہیں یہ مقصد ہے آج کے لیکچر کا تو جی ساتھی ہو میرے خیال میں اب آپ خاصے موٹیویٹڈ ہو چکے ہوں گے آج کے لیکچر کے کانسیپٹ کے بارے میں اور اس کی اسکوپ کے بارے میں اب ہم دو ٹیکنیک جو میں نے آج ڈسکس کرنی ہے یعنی کہ ڈیٹا پیرلزم اور ٹیمپورل پیرلزم ان میں سے پہلی ٹیکنیک کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کروں گا اس کے بعد ایک ایگزامپل دیکھیں گے ایگزامپل دیکھنے کے بعد اس کی اسپیڈ اپ کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ہم دوسری میتھڈالوجی کی طرف جائیں گے تو پہلی میتھڈالوجی کیا ہے ڈیٹا پیرلزم یہ جو میتھڈالوجی ہے اس کا کنسپٹ کیا ہے اس کا کنسپٹ اس طرح سے ہے کہ ایک آپریشن ہے آپریشن ایک ہی ہے سنگل آپریشن ہے اور وہ آپریشن ملٹیپل پارٹیشنس کے اوپر سائملٹینیسلی پرفارم ہوگا ایک آپریشن ملٹیپل ڈیٹا پارٹیشنس کے اوپر سائملٹینیسلی پرفارم ہوگا اور وہ جو پارٹیشنز ہیں ظاہر ہے کہ ہم ایک بات کر رہے ہیں شیڈ نتھنگ انوائرمنٹ کی وہ پارٹیشنز جو ہیں وہ اسٹیٹک بھی ہو سکتی ہیں اور وہ پارٹیشنز ڈائنامک بھی ہو سکتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائنامک پارٹیشنز کیوں ہوں گی ڈائنامک آبویس ہی بات ہے یہ کیوری کے ریفرنس سے پارٹیشنز ہوں گی تو پرفارمنس صحیح ملے گی آگے ہم لیکچر کے ٹوڈز اینڈ ایسی کیوریز کو بھی دیکھیں گے جن کا ڈفرنٹ امپیکٹ ہوتا ہے پارٹیشن کے اوپر ہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب پارٹیشن کو آپ ڈائنامکلی چینج کریں گے تو آف کورس پرفارمنس پہ افیکٹ پڑے گا پرفارمنس پہ دوسرا سے افیکٹ پڑے گا ایک افیکٹ تو یہ کہ جس دوران پارٹیشن کو ریڈسٹریبیوشن کیا جا رہا ہوگا سرور اویلیبل نہیں ہوگا اور جس وقت ریڈسٹریبیوشن بھی کی جا رہی ہوگی اس وقت سرور کوئی یوزفل کام نہیں کر رہا ہوگا تو اس کی cost in terms of time bandwidth utilization بھی تو یہ بات آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی اب جب آپ نے پارٹیشنس کی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر سب پہ ایک ہی کمانڈ چل رہا ہے تو جو ایگزیکشن ہو رہی ہے it is more or less independent جو پارٹیشنس پہ ایگزیکشن ہو رہی ہے دیٹ از مور اور لیس انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو سیریلائزیشن ہے وہ بہت کم ہے تو جی ساتھیو میں آپ کو ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرتا ہوں ایک آپ کو نئے کانسیپٹ کے بارے میں بتاتا ہوں وہ نیا کانسیپٹ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کیوری کوآڈینیٹر کیوری کوآڈینیٹر کیا کام کرتا ہے اور کیوری کوآڈینیٹر کیا ہے کیوری کوآڈینیٹر یہ جو آپ کے انڈیپینڈنٹلی ایگزیکیوٹنگ پروسیسز ہیں پروسیسرس کے اوپر ان کی جو ریزلٹس ہیں ان کو کوڈینیٹ کرے گا ان کو کمبائن کرے گا ان کو کمبائن کر کے ایک فائنل رزلٹ نکالے گا اگر آپ یاد کریں with reference to the divide and conquer paradigm تو ہم تیسرے اسٹیپ کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ combination combining the result of the processors تو یہ کیوری کوآڈینیٹر یہ کام کرے گا یہ خود بخود چیزیں نہیں ہو جائیں گی تو میرے خیال میں آپ کو یہ جو ڈیٹا پیرالزم کا کانسیپٹ ہے یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ وہ جب آپ ایگزامپل دیکھیں گے تو بات خاصی حد تک کلیئر ہو جائے گی ڈیٹا پیرلزم کی ایگزامپل تو اس میں کرتے اس طرح سے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل کو ہم نے پارٹیشن کر دیا اور آف کورس ہم سمپلسٹی کے لیے یہ زیوم کرتے ہیں کہ جتنے پروسیسرز ہیں ٹیبل کی اتنی ہی پارٹیشنز کر دی گئی ہیں اور ہر پارٹیشن کو اٹھا کے فزیکلی ایک ٹیبل کو دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو اس کے بعد ہم ایک کیوری رن کرتے ہیں اب کیوری جو ہے وہ ساری کی ساری پارٹیشنس کے اوپر یعنی کہ سارے پروسیسرس کے اوپر انڈیپینڈنٹلی اور ان پیرل چلے گی تو ہمارے پاس ایمپ ٹیبل ہے جس کی کہ ہم نے کے پارٹیشنس کی ہیں ہم سمپلسٹی کے لیے زیوم کرتے ہیں کہ کے پروسیسرز ہیں اس پہ ایک کیوری چلاتے ہیں select count asterisk from emp جو کہ ٹیبل کا نام ہے where age is greater than fifty and salary greater than ten thousand اب جناب کیا ہوتا ہے اب ہر پروسیسر جو ہے وہ ان پیرل جو اس کے پاس پارٹیشن ہے اس کے اوپر ایک فلٹرنگ آپریشن چلائے گا فلٹرنگ آپریشن کے بعد ایسی روز جو کہ اس فلٹرنگ کرائٹیریا کو میچ کریں گی ان روز کو کاؤنٹ کر لے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلی پارٹیشن ہے وہاں سے اس نے کاؤنٹ نکالا سکسٹی ٹو کا یعنی کہ سکسٹی ٹو اس کے پاس سے ایسی روز نکلی جو دوسری پارٹیشن ہے اس نے کاؤنٹ کیا اس کے پاس سے فور فور زیرو چار سو چالیس ایسی روز نکلی جو فلٹرنگ کرائٹیریا کو میٹ کرتی تھیں اور جو آخری پارٹیشن تھی وہاں سے الیون ٹوینٹی تھری ایسی روز نکلی یہ جو ریزلٹس تھے یہ کیوری سرورز میں چلے جائیں گے کیوری سرور کے بعد یہ ریزلٹ کیوری سرول کے کوآڈینیٹ کرے گا کس کے ساتھ کوآڈینیٹ کرے گا کیوری کوڈینیٹر کے ساتھ تو کیوری سرور کیوری کوآڈینیٹر آپس میں کوآڈینیٹ کریں گے اور جو کیوری کوآڈینیٹر ہے ان سارے جو پارشل سمز آئے ہیں ان سب کو ایڈ کر کے ایک جواب نکالے گا اور جو جواب ایک نکلا ہے وہ شاید نائنٹی نائن تھاؤزینڈ ہے یا آپ کی اسکرین پہ ہوگا مطلب کہنے کا یہ ہے یہ کام سارا کا سارا ان پیرل ہوا ہے ٹھیک ہے جی آف کورس اگر یہ کام پیرل میں نہ ہوتا تو یہ شاید کے ٹائمز زیادہ اس میں ٹائم لگتا آپ کو اگزامپل سمجھ آ گئی اچھی طرح سے تو ساتھیو میں نے جیسے کہا آپ سے کہ اگر کے پارٹیشنز ہیں تو ہمیں تھیوریٹیکلی کے ٹائم سپیڈ اپ ملنا چاہیے اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے انشور کیا جائے کہ ہمیں کے ٹائم سپیڈ اپ ہی ملے گا اس کو انشور کر ہے آپ نے اس کو انشور کیسے کریں گے اس کو انشور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو نمبر آف کمپیوٹنگ ریسورسز ہیں وہ سفیشینٹلی لارج ہیں کہ آپ کو اتنا اسپیڈ اپ دے سکیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم سے فار ایگزامپل ہمارے پاس چار پروسیسرز ہیں اور we are targeting for speed up of six اور ایٹ اور اینی ادر نمبر تو یہ تو اسپیڈ اپ مل کے نہیں دکھائے گا یہ اسپیڈ اپ کیسے ملے گا جب آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں تو اس کے ریلیونٹ اس کے کورسپونڈنگ تو اسپیڈ اپ نہیں مل سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیوٹنگ ریسورسز ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا کیوری کوآڈینیٹر ہے query coordinator should be working very very fast اس لیے کہ اگر کیوری کوآڈینیٹر تیز کام نہیں کرے گا تو یہ باٹل نیک بن جائے گا کیوری کوڈینیٹر بوٹل نے کیسے بنے گا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ازیوم کریں کہ کیوری سرور جو ہیں انہوں نے ان پیرل کیونکہ وہ ملٹیپل ہیں ان پیرل کام تو کر لیا اور کام آ, ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ کیوری سرور بہت تیز ہیں تو کیوری سرور نے کام کر کے کیوری کوآڈینیٹر کو دے دیا اب اگر کیوری کوآڈینیٹر کی جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ کیوری سرور کے ٹائم سے زیادہ ہے تو تیز کیوری سرور رکھنے کا فائدہ کیا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کیوری کوآڈینیٹر ہے اس کا پروسیسنگ ٹائم کیوری سرور سے خاصا کم ہونا چاہیے جب وہ ٹائم کم ہوگا جب وہ ٹائم کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام پیرل میں ہوا تھا وہ بیسکلی ٹائم ہے جو کہ انفلوئنس کر رہا ہے ساری چیز کو ناٹ دا کیوری کوآڈینیٹر امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد میں ذرا اور باریک نقطے کی طرف چلتا ہوں وہ نقطہ کیا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہر پارٹیشن پہ یا ہر سرور پہ ایکول نمبر آف روز تھیں ٹھیک ہے جی ایکول نمبر آف روز تھیں تو جو اماؤنٹ آف ورک تھا یا جو میگنیچیوڈ آف ورک تھا وہ برابر ہے ہر سرور کے لیے یہ بات ناکافی ہے آپ حیران ہوں گے یہ بات ناکافی کیوں ہے آپ تو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی اگر جو نمبر آف ریکارڈس تھے یا جو روز تھیں وہ ہر سرور پہ برابر ہیں یعنی کہ سارے سرورز نے سیم ٹائم لیا پروسیس کرنے کے لیے جو کیوری چلانے کے لیے لیکن یہ غلطی ہے سیم ٹائم نہیں لیں گے آپ اگر اس ڈائگرام کو دوبارہ ذہن میں لائیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا تو جو پہلی پارٹیشن تھی وہاں سے سکسٹی ٹو ریکارڈز نکلے تھے جو کہ اس فلٹر کو میچ کیے تھے ویئر کلاس کے دوسری میں سے چار سو چالیس ریکارڈ نکلے تھے اور آخری میں سے الیون ٹوینٹی تھری ریکارڈس نکلے تھے اب ایون اگر ہر پارٹیشن میں ایکول نمبر آف روز موجود ہوں ٹھیک ہے جی لیکن جو میچنگ روز ہیں وہ پہلی میں تو سکسٹی ٹو ہیں اور دوسری میں الیون ٹوینٹی تھری تو جو ایڈیشن کے آپریشن ہیں وہ ہر پارٹیشن کے لیے ہر پروسیسر کے لیے فرق فرق ہیں ایڈیشن کا آپریشن کیا ہوتا ہے آرڈر این ہوتا ہے n is the number of operators n actually is the number of operands and the number of operators is one less than the number of operands تو جو پہلی پارٹیشن ہے وہاں زیادہ ایڈیشنس کی گئی ہیں ایز کمپیئر ٹو واٹ ہاں صحیح سمجھے آپ پہلی پارٹیشن میں زیادہ ایڈیشنز نہیں ہوئی ہیں آخری پارٹیشن میں زیادہ ایڈیشنز ہوئی ہیں تو وہاں پہ زیادہ ٹائم لگے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخری پارٹیشن ہے یا جس پروسیسر نے 1123 ٹوینٹی تھری کی ہیں اس کا جواب دیر میں آئے گا تو وہ باٹل نیک بن جائے گا آپ یہ بات سمجھے یہ جب ساری چیزیں انشور کر لی جائیں گی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا پیرلزم تھا اس میں ہم ایک این اسپیڈ اپ کی طرف جا سکتے ہیں نمبر آف پروسیسرس آپ میری بات سمجھے ورنہ اس میں سیریلائزیشن ہو جائے گی اور جب سیریلائزیشن کا افیکٹ بڑھتا جائے گا تو Amdahl's law will come into picture ٹھیک ہے جی بات سمجھ آ گئی ہے چلیں ہم اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں آئیے میرے ساتھ تو ساتھی جب ہم نے بات کر لی ڈیٹا پیرلزم کے بارے میں جہاں پہ کہ ملٹیپل پارٹیشنس تھیں اور ان سب کے اوپر سائملٹینیسلی ایک ہی آپریشن ہو رہا تھا جو کہ میں نے آپ کو کیوری بھی دکھائی اب ہم بات کرتے ہیں اگلی ٹیکنیک یا میتھڈالوجی کے بارے میں جس کے کہ دو نام ہیں جس کو ٹیمپورل پیرلزم بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ پیرلزم ان ٹائم اور اس کو پائپ لائننگ بھی کہا جاتا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کا کانسیپٹ کیا ہے ٹیمپورل پیرلزم کا کیا کانسیپٹ ہے اس کا کانسیپٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کمپلیکس ٹاسک کو لیتے ہیں اور اس کمپلیکس ٹاسک کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں بریک کیا جاتا ہے اس ٹاسک کو اور اس کو اس طرح سے بریک کیا جاتا ہے کہ جو سب ٹاسک بنتی ہیں ان سب ٹاسک کو پیرل میں چلایا جا سکتا ہے اور وہ ٹاسک چلتی کس طرح سے ہیں کہ جو ایک ٹاسک کی آؤٹ پٹ ہے سب ٹاسک کی وہ دوسری سب ٹاسک کی ان پٹ بن جاتی ہے اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سب ٹاسکس ہیں ان کی جو کمپٹیشن ٹائم ہے اس کو ہم کم نہیں کر رہے اس کو بالکل کم نہیں کر رہے ہیں وہ ویسا کا ویسے ہی رہتا ہے بلکہ ہم یہاں اسمبلی لائن کے جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کے آتے ہیں میں بھی آپ کو ایک ڈائگرام سے اس کو کلیریفائی بھی کروں گا ہو سکتا ہے جب آپ ایم ایس جو آپ میں سے لوگ کریں تو کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں یہ ڈیٹیل سے چیزیں پڑھیں گے تو ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو ڈایاگرامیٹکلی بھی بنایا ہے تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹاسک ہے جس کو کہ ایک تھری کلرڈ بار کی صورت میں دکھایا گیا ہے جس کا execution time T time units ہے اس میں تین انپٹس آ رہی ہیں اور تین آؤٹ پٹس نکل کے جا رہی ہیں اس کے بعد اسی بار کے تین سیپریٹ ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور ہر ٹکڑا جو ہے وہ یہ سگنیفائی کرنے کے لیے کہ ایک سب ٹاسک ہے ڈفرینٹ ہے انڈیپینڈنٹ ہے اس کو رنگ بھی فرق فرق اسائن کر دیے گئے ہیں ہاں بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے جب آپ کے پاس وہ پوری ٹاسک تھی اور وہ ٹائم ٹی لیتی تھی اور اب آپ نے تین سب ٹاسک کو اس کو ڈیوائڈ کیا ہے تو ہر سب ٹاسک کا جو ٹائم ہے وہ ٹی ڈیوائڈ بائی تھری ہے میری بات سمجھیں میں نے ایک اور بھی یہاں پہ چینج کیا ہے یہاں پہ ان پٹ ایک آ رہی ہے اس کے بعد یہاں سے تین آؤٹ پٹس نکل رہی ہیں اس پہ آپ پریشان نہ ہوں یہ کوئی غلطی نہیں ہے یہ کانسیپٹ آپ کو میں کلیئر کروں گا انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک بڑی ٹاسک کے چھوٹے پیسز کر دیے سب ٹاسک بنا لی ٹھیک ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ پیرل میں چلیں گی اب میں آپ کو ذرا اسمبلی لائن کا کانسیپٹ دیتا ہوں اگلی سلائڈ دیکھیے یہ جو اسمبلی لائن کا کانسیپٹ ہے اس کو میں نے ٹائم چارٹ کا ٹائٹل دیا ہے اس کی ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں مثال کے طور پہ آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا ایک فیکٹری ہے جہاں پہ گاڑیاں اسمبل ہو رہی ہیں اسمبل ہونے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ گاڑیاں مختلف کمپوننٹس کو جوڑ کے بنائی جاتی ہیں کہیں سے چیزی آتی ہے پھر انجن آتا ہے پھر اس کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے چیزی آتی ہے اس پہ کچھ چیزیں ویلڈ ہوتی ہیں کبھی روبوٹس ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں انجن رکھا جاتا ہے اس میں سیٹیں رکھی جاتی ہیں اس میں اس کا ڈیش بورڈ لگتا ہے تو ایک اسمبلی لائن ہوتی ہے اس کے اوپر لوگ اس میں چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں آگے چلتی جاتی ہے گاڑی اسمبلی لائن پہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اس کے اوپر شیشے والا لگا دیے جاتے ہیں اس سے پہلے اس پہ رنگ ہوتا ہے پھر اس میں ٹائر لگتے ہیں اس کا ایک کیو سی کوالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد گاڑی اسمبلی لائن سے اتر کے رول آؤٹ کر جاتی ہے تو جس وقت پہلی گاڑی رول آؤٹ کر نہیں کی ہوتی یا ابھی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اسمبلی لائن کے اوپر تو دوسری گاڑی کی چیزز بھی اسمبلی لائن پہ آ جاتی ہے ابھی جو پہلی گاڑی اسمبلی لائن سے اتر کے باہر نہیں گئی ہوتی تو کچھ اور گاڑیوں کے چیزز بھی اسمبلی لائن پہ آ جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جو پہلی گاڑی اسمبل ہو کے نکلتی ہے پہلی گاڑی وہ تو اتنا ہی ٹائم لیتی ہے جتنا کہ ایک گاڑی کو لینا چاہیے تھا لیکن جب پہلی گاڑی اسمبل ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری کی اسمبلی اسٹارٹ ہو جاتی ہے ابھی پہلی باہر نہیں آئی ہوتی پہلی اگلی اسٹیج میں جاتی ہے تو دوسری گاڑی پہلی گاڑی کی اسٹیج پہ آ جاتی ہے تیسری گاڑی اسمبلی لائن پہ آ جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب پہلی گاڑی ٹائم ٹی لے کے اسمبلی لائن سے باہر نکلی اس کے بعد ہر ہر ٹائم یونٹ کے اوپر ایک گاڑی اسمبلی لائن سے باہر آتی جائے گی کتنا خوبصورت طریقہ ہے یہ اسکرین پہ دیکھیے میں نے یہی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو یہ وہی تین اس کی سب ٹاسک ہیں جن کو تین رنگوں سے دکھایا گیا ہے ٹی زیرو کے اوپر پہلی جو ٹاسک ہے وہ سب ٹاسک دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد T is equal to one کے اوپر جو دوسری جو دوسری ان پٹ ہے وہ اسمبلی لائن پہ آ چکی ہے اور ٹی زیرو جب ٹی ٹو کے برابر ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کے تینوں جو سب ٹاسک ہیں وہ سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب ہر ایک ٹائم یونٹ کے اوپر ایک پوری کمپلیٹ ٹاسک پائپ لائن سے باہر نکل کے آ جائے گی تو یہ کانسیپٹ پائپ لائننگ کا ہے اور کیوریز میں بھی اس کانسیپٹ کو استعمال کیا جاتا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں پائپ لائننگ کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے میں کچھ آپ کو اس کی ایگزامپلس بھی دوں گا اب جب آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ٹائم چارٹ کیا تھا اب ہم ذرا اس کی ایک انالیسس کریں گے کہ اس پہ اسپیڈ اپ کتنا ملتا ہے پھر میں آپ کو ایکچولی اگزامپل دوں گا اسپیڈ اپ کی پھر میں آپ کو کچھ لمیٹیشن بھی بتاؤں گا کہ پائپ لائننگ کی کیا لمیٹیشنز ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی تو اگلے پوائنٹ کے ساتھ چلتے ہیں اسپیڈ اپ کیلکولیشن اس کی اسپیڈ اپ کیلکولیشن کے بارے میں اب میں آپ سے بات کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ ازیوم کرتے ہیں کہ ایک ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم ٹی ہے کیپٹل ٹی ہے اس کے بعد آبویسلی جب این ٹاسک ہوں گی تو ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے time ideally n into T time units لگیں گے یہ بات سمجھ گیا اب ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جو پائپ لائن ہے اس میں ایم سٹیجز ہیں یعنی کہ ایم سٹیج پائپ لائن ہے تو ایم سٹیج پائپ لائن میں جس وقت پہلی ٹاسک جائے گی تو وہ کتنا ٹائم لے گی ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے وہ ٹائم ٹی لے گی تو پہلی ٹاسک جو گئی پائپ لائن کے اندر جس کی کہ ایم سٹیجز تھیں اس نے پائپ لائن کو فل کیا اور ٹائم ٹی کے بعد رزلٹ باہر آ گیا ٹھیک ہے جی اب ہر ایک آئیڈیلی ہر ون ٹائم یونٹ پہ ایک رزلٹ باہر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس پہ ٹائم کتنا لگے گا یعنی کہ آپ کے جو پائپ لائننگ کے ساتھ آپ جو پروسیسنگ کریں گے اس میں اگر آپ کی این ٹاسک ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا سمجھنے کی کوشش کریں پہلی ٹاسک کو تو ایگزیکیوٹ ہونے میں ٹائم ٹی لگ گیا ٹھیک ہے جی آپ کے پاس این ٹاسک تھیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹاسک ختم ہو گئی پیچھے رہ گئی این مائنس ون ٹاسک اب یہ جو این مائنس ون ٹاسک ہیں اس نے ہر ایک ٹائم یونٹ کے اوپر نیکسٹ جواب نکالنا ہے تو ٹوٹل ٹائم کتنا ہو گیا T plus n minus one اور جو این مائنس ون ہے یہ ملٹیپلائی ہوگا ٹی سے اور ڈیوائڈ ہوگا ایم سے اس لیے کہ اتنی تو اسٹیجز ہیں اس کی میری بات سمجھ رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ٹائم چارٹ میں دکھایا تھا کہ تین ٹائم یونٹس کے بعد ہر ایک ٹاسک کمپلیٹ ہوتی تھی تو اگر ایم اسٹیجز ہیں تو ایم کے ریفرنس سے ہم دیکھیں گے یہ تو ہو گیا پائپ لائن انوائرمنٹ میں ٹائم کتنا لگتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اسپیڈ اپ کیا ہوگا اسپیڈ اپ اسپیڈ اپ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایسی انوائرمنٹ جو کہ سنگل پروسیسر کی ہے اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے ڈیوائڈ بائی جو کہ ملٹی پروسیسنگ کی انوائرمنٹ ہے یہ ہم ایک اسپیشل قسم کی ملٹی پروسیسنگ کی بات کر رہے ہیں جس کو کہ پائپ لائننگ کہا جاتا ہے تو ٹائم اسپیڈ اپ کتنا ہوا n T n into T divide by جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا تھا آپ یہ بات سمجھیں یہ گھبرائیں بعد یہ ساری ڈیٹیل آپ کو نوٹس میں مل جائیں گی کتابوں میں مل جائیں گی آپ صرف کانسیپٹ لینے کی کوشش کیا کریں اس کورس میں خاص بات یہ کہ آپ نے یاد کچھ نہیں کرنا سمجھیں بات کو میمورائز کچھ نہیں کرنا بات کو سمجھیں اور گروپس میں آپ اسٹڈی کریں اور جو گروپ کے ممبرز ہیں نا وہ چیلنج کریں ایک دوسرے کے کانسیپٹس کو تو آپ کے جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ اونچا ہوگا یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور اسے سمجھاتا ہوں کہ کیسے یہ چیز کی جائے گی اس کی اگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ایک فیکٹری ہے جہاں پہ سافٹ ڈرنک کی باٹلز جو ہیں ان کی بوٹلنگ ہو رہی ہے تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے اس کا پروسیس کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تین سٹیجز کے اندر کیونکہ اس سے زیادہ ذرا چیزیں بنانا سمجھانا ذرا مشکل ہے تو پہلی سٹیج میں تو بوتل فل ہوتی ہے سافٹ ڈرنک سے دوسری سٹیج میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو بوتل ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے وہ ٹائٹ کر دی جاتی ہے اور تیسری اسٹیج میں اس پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے بوتل کے اوپر ازیوم کے کوئی کاغذ کا لیبل تھا جو کہ ادھر جاتا ہے تو یہ ایک تھری اسٹیج کی پائپ لائن اس سے بنا سکتے ہیں اسمبلی لائن بن سکتی ہے اس کی اب میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں پہ جو فیکٹری ہے وہاں پہ ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوتلیں کریٹس میں ڈال دی جاتی ہیں اور اس کے بعد کریٹ لوڈز باہر نکلتے ہیں اور وہ ٹرکوں میں لوڈ ہو کے شہر میں پھیلا دی ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں تو میں آپ کو ایک کیس دیتا ہوں جس میں کہ دس کریٹس ہیں بوتلوں کے اس کی تھوڑی سی انالیس کرتے ہیں اس کو پھر ہم آگے بڑھا کے اسپیڈ اپ نکالیں گے تو جب ہمارے پاس دس کریٹس ہیں اور ایک کریٹ کو پروسیس کرنے میں ٹائم ٹی لگتا ہے تو ٹوٹل ٹائم کتنا لگا ٹین انٹو ٹی بالکل ٹھیک ہے اب آپ نے تھری اسٹیج کی جو پائپ لائن تھی اس کو استعمال کیا یعنی کہ fill bottle seal bottle and label bottle pipeline تو پہلے جو آپ کو ٹائم ٹی نظر آ رہا ہے یہ تو پہلی جو اسمبلی کی لوڈ تھی اس کو نکالنے میں ٹائم لگ گیا پیچھے آپ کے پاس ٹین مائنس ون یعنی کہ نائن آپ کے پاس رہ گئے کریٹس تو ٹوٹل ٹائم کتنا لگا جی نائن یعنی کہ ten minus one is nine and nine divide by three is three three T and three plus one is four یعنی کہ فور ٹی ٹائم منٹس لگ گئے آپ تو اسپیڈ اپ کتنا ہوا اسپیڈ اپ ہوا ten T divide by four T یعنی کہ اسپیڈ اپ ہے ٹو پوائنٹ فائیو بات سمجھے آپ اب ہم دیکھتے ہیں جب ٹوینٹی کریٹس کریٹ لوڈز ہوں گے اس میں کتنا ٹائم لگے گا پہلی جیسی لاجک استعمال ہوگی یعنی کہ نان پائپ لائن انوائرمنٹ میں ٹوینٹی ٹی ٹائم یونٹس لگ جائیں گے اور پائپ لائن انوائرمنٹ میں T plus T into twenty minus one divided by three اس پہ جو ٹائم آ گیا کتنا ٹائم آیا اس کو اب آپ اسے اسپیڈ اپ نکال لیں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کی ان پٹ زیادہ ہو گئی ہے تو اسپیڈ اپ بھی امپروو کر گئی ہے پہلے اسپیڈ اپ 2.5 تھی اب اسپیڈ اپ 2.72 ہو چکی ہے اس طرح جیسے جیسے آپ زیادہ کریٹس کی پروسیسنگ کریں گے اس اس طرح اسپیڈ اپ بڑھتی جائے گی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کی لمٹ کیا ہے یہ کتنے اوپر تک جا سکتا ہے کتنا آپ کو اسپیڈ اپ مل سکتا ہے یہ میں پوائنٹس پہ ڈسکس کرتا ہوں تو ساتھیوں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسپیڈ اپ کتنا حاصل کیا جا سکتا ہے پائپ لائن انوائرمنٹ کے اندر آپ اگر یاد کریں ریکال کریں تو جب ٹین کریٹ لوڈس تھے تو speed up two point five تھا جب کریٹ لوڈس ٹوینٹی ہو گئے یعنی کہ ڈبل ہو گئے تو speed up two point seven two ہو گیا اور جب کریڈ لوڈ 20 کے بھی ڈبل یعنی کہ 40 ہو گئے تو تب اسپیڈ اپ 2.85 ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے نمبر آف کریڈ لوڈس کا اضافہ کیا جا رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں اسپیڈ اپ بھی بڑھتا جا رہا ہے لیکن اسپیڈ اپ بہت آستہ بڑھ رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپیڈ اپ تھیوریٹیکلی کتنا ہو سکتا ہے یعنی کہ ایسمٹوٹیکلی اسپیڈ اپ کیا ہوگا یہ جو لفظ میں نے ایسمٹوٹکلی استعمال کیا یہ الگوریدم کے ریفرنس ہے جب کہتے ہیں n asymptotically large input what is the time complexity تو جب اسپیڈ اپ آپ نے میکسیمم دیکھنا ہے تو کچھ اس کو پلاٹ بھی کیا جائے تو جیسے کہ اب آپ کے سامنے ایک سلائڈ آ چکی ہے اسکرین کے اوپر آپ کی اس میں ایک گراف بنایا گیا ہے اس گراف میں ایکس ایکسس کے اوپر تو ان پٹ کا سائز ہے اور وائی ایکسس کے اوپر اسپیڈ اپ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسپیڈ اپ انکریز ہو رہا ہے ان پٹ کے ساتھ ساتھ یہ کوئی اسٹریٹ لائن نہیں ہے جس کی سلوپ ون ہو بلکہ یہ تو بہت آہستہ آہستہ انکریز ہو رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کرو ہے یہ کتنا اوپر جائے گا بہت آل دو سلو انکریز کر رہا ہے تو فار ایسمٹوٹکلی لارج ان پٹ اس کرو یہ جو ریشیو اسپیڈ اپ کا ہے یہ ایم تک جائے گا M is the number of stages لیکن یہ ایگزیکٹ ایم تک نہیں جائے گا کبھی بھی یہ ایم سے ہمیشہ نیچے رہے گا کیوں جی سوال میں پوچھوں آپ سے یہ ایم کیوں نہیں ہو سکتا وائی دس اسپیڈ اپ کی ناٹ بی ایم اور اس سینیریو میں جہاں پہ تین اسٹیج کی پائپ لائن تھی یہ اسپیڈ اپ تھری کیوں نہیں ہو سکتا بتا سکتے ہیں آپ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو یہ آپ جو کچھ کر لیں پائپ لائن انوائرمنٹ میں اسپیڈ اپ کبھی بھی ایم جتنا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا ہاں یس یس آپ صحیح سمجھیں یس ہاں آپ بالکل صحیح سمجھیں یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جو آپ نے جو پہلی دفعہ جو کریٹ گیا پہلا کریٹ وہ تو نان پائپ لائن پروسیس ہوا نا جی اس پہ تو ٹائم پورا ٹی ٹائم یونٹس لگے ہیں اس لیے اسپیڈ اپ کبھی بھی نیور ایور ایم نہیں ہو سکتا آپ یہ بات سمجھیں اب ہم ذرا بات کرتے ہیں پائپ لائن کے مزید اس کے بارے میں اور پھر ہم مزید اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے تو آئیے میرے ساتھ pipelining limitations pipelining کی لمیٹیشنس کیا ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے یہ جو لمیٹیشنز ہیں اس کو ہم ایشوز کے ریفرنس سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس کا مقصد ہے میرا شروع سے ہی کہ آپ کو بگنرس کو بیسک کانسیپٹس دیے جائیں اور ایشوز بتائے جائیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کے ایشوز کیا ہیں تو اس کا ایشو کیا ہے وہ لمیٹیشن کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں وہ اس کا ایشو یہ ہے کہ جن ہم ریلیشنل آپریٹرس کو ہم پائپ لائن کرنا چاہتے ہیں تو ساتھیوں تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو جو جو ریلیشنل آپریٹرز ہیں ان کی جو سب ٹاسک یا اس کے جو حصے بکھرے ہو سکتے ہیں وہ سب ٹاسک عام طور پہ دس سے زیادہ نہیں ہوتی اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بہت زور لگا رہے ہیں بہت ہارڈ ویئر استعمال کر لیں لیکن اسپیڈ اپ جو ہے وہ تھوریٹیکلی ٹین سے اوپر کبھی نہیں جا سکے گا کیوں اس لیے کہ جس کانٹیکسٹ میں ہم پائپ لائننگ کر رہے ہیں اس کی یہ ایک پراپرٹی ہے وہاں ایسا ہی ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری جو لمیٹیشن پائپ لائن انوائرمنٹ کی ہے وہ یہ کہ مختلف جو اس میں آپریٹرز استعمال ہوتے ہیں جس میں ہم سیکول کی میں آپ کو مثال دوں گا وہ اس وقت تک جواب نہیں نکالتے اپنا کمپلیٹ جواب نہیں نکالتے جب تک کہ وہ ساری کی ساری ان پٹ کو کنزیوم نہ کر لیں اس کا کیا مطلب ہوا پائپ لائننگ کی جو کانسیپٹ یعنی کہ جس پہ وہ چلتا ہے وہ تو یہ ہے کہ لگاتار کام ہو رہا ہے ایک سب ٹاسک ہوئی آؤٹ پٹ دوسری سب ٹاسک کی ان پٹ بنی اور یہ سلسلہ چلتا رہا اب اگر ایک سب ٹاسک ایسی ہے یا ایک ٹاسک ایسی ہے جو ساری کی ساری ان پٹ لے کے پھر جواب نکالے گی تو یہاں تو کوئی پائپ لائننگ نہیں ہونے لگی یہاں پائپ لائننگ نہیں ہو سکتی ایسی کون سی ٹاسک ہیں جن میں یہ پراپرٹی ہے بتا سکتے ہیں کوئی دو ٹاسک کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک تو ایگریگیشن ہے کہ جب تک آپ سارے کے سارے نمبرز کو ایڈ نہ کر لیں جیسے کہ کاؤنٹ ڈسٹنگ کی مثال دی تھی جب تک سب کے سب ایسے فلٹرڈ ریزلٹس کو آپ ایڈ نہ کر لیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ سم کیا ہے نہیں پتا چل سکتا تو یہاں پہ پائپ لائننگ کامیاب نہیں ہو سکتی ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو وہ مثال یہ ہے سارٹنگ کی کہ جب تک آپ سارے کے سارے ریکارڈس کو پروسیس نہ کر لیں تب تک آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا سارٹیڈ آرڈر کیا ہوگا یا اگر آپ نے اسمالسٹ نکالنا ہے یا لارجسٹ نکالنا ہے جب تک آپ سب کو چیک نہ کریں کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ اسمالسٹ کیا ہے لارجسٹ کیا ہے تو یہ ایک پرابلم ہے لمیٹیشن ہے پائپ لائن انوائرمنٹ کی کیوری کے ریفرنس سے ایک اور میں بتاؤں آپ کو یہ جب میں نے سب ٹاسک بنائی تھی ایک مین ٹاسک سے تو انڈر لائن ازمپشن یہ تھی اسپیڈ اپ کیلکولیشن میں بھی کہ ہر سب ٹاسک نے جو ٹائم کنزیوم کرنا ہے وہ ایکول ٹائم ہے ان ریالٹی ایسا نہیں ہوتا جو گروپ بائی آپریشن یا کلوزز کے ٹائم ہے وہ سمپل اور چیزوں سے زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ جوائن کو لیں اب جوائن بہت زیادہ ٹائم لے لے گا تو ایکول یعنی کہ ٹائم نہیں ہے ان سب ٹاسک سے تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہوا کہ پائپ لائننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امرت دھارا ہے یہ پینس کیا ہے کہ ہر چیز کو اس سے سالو کر لیں گے ایسی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی اب ہم آگے چلتے ہیں مزید پوائنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ پارٹیشننگ ٹیکنیکس اینڈ کیوریز اب ذرا ہم زیادہ اس کو کیوریس کے ریفرنس سے دیکھیں گے اس سارے کے سارے کانسیپٹ کو اور ہم بات یہ کریں گے کہ یہ جو میں نے آپ کو ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں بتایا تھا پارٹیشننگ کے بارے میں اور پارٹیشننگ ہم نے کیوں کی تھی کیونکہ ہم نے پیرلزم کو ایکسپلائٹ کرنا ہے یہی بیسکلی تھا کانسیپٹ پچھلے لیکچر کا تو جب ہم پارٹیشننگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نان شیئر قسم کی انوائرمنٹ ہے یعنی کہ شیئر نتھنگ انوائرمنٹ ہے آپ کو بریفلی میں بتا چکا ہوں کہ پارٹیشننگ کی ٹیکنیکس کون سی ہوتی ہیں ٹیکنیکس تو بہت ساری ہوتی ہیں اب لیکن جو ہم آگے چلیں گے جن ٹیکنیکس کو ہم دیکھیں گے پارٹیشننگ کی ہم ایک دیکھیں گے رینج بیس پارٹیشننگ کو ایک ہم دیکھیں گے راؤنڈ رابن کو اور ایک ہم دیکھیں گے ہیشنگ کو تو ان پارٹیشننگ ٹیکنیکس کے ساتھ شیئر نتھنگ انوائرمنٹ میں ہم تین سیٹس آف کیوریز کو بھی دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی پارٹیشننگ ٹیکنیک کس کیوری کے لیے کیسے کام کرتی ہے فور شیڈ نتھنگ انوائرمنٹ مقصد یہ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ یہ چیزیں how do they fit together ان کا آپس میں تعلق کیا ہے تو پہلی کیوری جس کو ہم دیکھیں گے وہ ہے فل ٹیبل اسکین اس میں کیا ہو سکتا ہے اس میں کاؤنٹ آپریشن بھی ہو سکتا ہے اس میں ایگریگیٹ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ کو سارے کا سارا ٹیبل کو دیکھنا پڑے گا اسکین کرنا پڑے گا یہ تو ہو گیا فل ٹیبل اسکین جو دوسری کیوری ہم دیکھیں گے اس کو ہم پوائنٹ کیوری کہتے ہیں پوائنٹ کیوری کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ اسپیسیفک ویلو ڈھونڈ کے لا دو فائنڈ می دا کسٹمر جس کی یہ سیلری ہے سے فار ایگزامپل اور جس کی یہ جو ہے نا ایج ہے آل دو اس طرح کی کیوریز بڑی اسپیسیفک اس طرح کی queries D S S environment میں نہیں ہوتی لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور تیسری رینج کیوری ہے یہ this is a typical D S S query range query یہ ہے کہ مجھے وہ کسٹمر دکھائیں جس کی سیلری کی رینج یہ ہے اس سے زیادہ ہے اس سے کم ہے یا جس کی ایج اس سے زیادہ ہے اس سے کم ہے واٹ ایور تو یہ رینج کیوری ہے اب ہم باری باری ان تینوں کیوریز کو دیکھیں گے کہ اس کے ریلیونٹ جو پارٹیشننگ ٹیکنیک ہے وہاں پہ یہ کیسے پرفارم کرتی ہیں تو پہلی پارٹیشننگ ٹیکنیک کو دیکھتے ہیں راؤنڈ رابن پارٹیشننگ ٹیکنیک میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں جی ساتھیوں تو راؤنڈ رابن ٹیکنیک کے میں کیا ہوگا جو راؤنڈ رابن ٹیکنیک ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی جیسے تاش کے پتے جیسے بانٹے جاتے ہیں اور مجھے تاش نہیں کھیلنی آتی راؤنڈ رابن ٹیکنیک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ it ensures more or less equal distribution of the tuples or the records or partitioning across all the processors across all the partitions تو مور اور لیس یہ ایک برابر ڈسٹریبیوشن ہوگی تو جب یہ برابر ڈسٹریبیوشن ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جو آپ کا پروسیسر ہے جو ہر پروسیسر ہے اس کے اوپر لوڈ تقریباً برابر ہوگا in terms of number of records اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ٹیبل سکین کی کیوری چلائیں گے تو ہر پروسیسر مور اور لیس برابر ٹائم لے کے ریزلٹ اپنا کیوری کوآڈینیٹر کو دے دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی پروسیسر باٹل لیک نہیں بنے گا سیریلائزیشن اس میں نہیں ہوگی کسی پروسیسر کو کسی اور پروسیسر کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ بات سمجھیں آپ یہ ایک فائدہ ہو گیا راؤنڈ رابن ٹیکنیک کا راؤنڈ رابن ٹیکنیک کا ایک اور فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک تو آپ نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن برابر ہوگی ہاں اگر میں پوائنٹ کیوری چلاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے ایگزیکٹ یہ ریکارڈ چاہیے ہے جس کی یہ ویلیو تھی تو راؤنڈ رابن میں وہ بہت مشکل ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اس لیے کہ راؤنڈ رابن نے یہ نہیں دیکھا کہ ریکارڈ ویلیوز کیا تھی اس نے تو بس سب کو اٹھا کے بانٹ دیا دیٹس اباؤٹ اٹ اس کے علاوہ جو تیسری کیوری ایک اور تھی وہ رینج کیوری تھی range query round robin environment میں کیسے چلے گی کیسے چل سکتی ہے اس لیے یہاں تو کوئی گروپنگ ہی نہیں ہوئی ریکارڈز کی کسی بھی بیسس کے اوپر یہ تو بس صرف ایکول ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے دیر از نو کلسٹرنگ یعنی کہ گروپنگ آف سیم یا سملر ویلوز ہے ہی نہیں مطلب ہے کہ اگر آپ رینج کی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس رینج کا ریکارڈ ایک یہاں پڑا ہوا ہے ایک ادھر پڑا ہے ایک ادھر پڑا ہے ایک ادھر پڑا ہے تو ان کو تو آپ کیسے چلائیں گے پہلے میں چلا ہی نہیں سکتے ان کو میری بات سمجھیں تو یہ ہم نے دیکھا ان کیوریز کو راؤنڈ رابن کے ریفرنس سے آئیے اب ہم ایک اور پارٹیشننگ ٹیکنیک کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں کہ ان کیوریز کی پرفارمنس کیسی ہوگی آئیے میرے ساتھ اگلی ہے ہیشنگ ٹیکنیک ہیشنگ ٹیکنیک کا کیا فائدہ ہے اگر ہم یہ زیوم کریں کہ یونیفارم ہیشنگ تھی یاد رکھیں جیسے کہ آپ نے ایلگو کے کورس میں بھی پڑھا ہوگا کہ ہیشنگ اس وقت کامیاب ہے جب اس میں یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ کرے اگر یونیفارم ہیشنگ ہوئی ہے اگر یونیفارم ہیشنگ ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پروسیسرز ہیں وہ برابر ان کے اوپر لوڈ ہوگا ان کے پاس جو نمبر آف ریکڈز ہیں وہ برابر ہوں گے جب ان کے پاس نمبر آف ریکڈز برابر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ جو پروسیسر ہے وہ زیادہ دیر لگائے اور باقی جو پروسیسر ہے وہ جلدی کام ختم کر لیں اگر ایسا بات ہو گئی تو کیوری کوآڈینیٹر اس وقت تک ریزلٹ آگے نہیں نکال سکتا جب تک جو زیادہ لوڈڈ پروسیسر تھا اس نے جواب نہ دے دیا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازیومنگ یونیفارم ہیشنگ یہ میں ازیومنگ پہ بہت زور دے رہا ہوں وچ will ensure more or less equal distribution of records across the partitions یہ جو ٹیبل سکین والا جواب ہے یہ جلدی آ جائے گا ہاں اس میں ایک اور بڑا فائدہ جو ہیش کے اندر ہے وہ یہ ہے جو پوائنٹ بیس کیوری ہے وہ بڑا اچھا چلے گی اس کے اوپر اس لیے کہ جس ویلیو کے اوپر ازیوم کریں کہ جس ویلیو پہ آپ نے کیوری چلانی تھی اسی کو استعمال کیا گیا تھا اسی کالم کو استعمال کیا گیا تھا ہیشنگ کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی اس ویلیو پہ کیوری کریں گے کہ جی یہ ریکارڈ کون سا ہے وہ ہیش کر کے ایگزیکٹلی فوری فوری اس پارٹیشن پہ پہنچیں گے اور وہاں سے وہ چیز ریٹریو ہو جائے گی بڑا کام آسان ہے باقی جو پروسیسز ان کو نہیں چھیڑیں گے وہاں سے گئے ڈیٹا نکالا بات ختم ہو گئی ایک یہ بات ہے اس کے بعد اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے کالم یا کالمس کی بیس پہ ہیشنگ کریں جن کے اوپر جوائن آپریشن چلانا ہو تو وہ جوائن آپریشن بہت تیز چلیں گے اس لیے کہ جن ٹیبلز پہ آپ نے جوائن چلانا ہے اور جو ان کا کامن جوائن پاتھ ہے اس کالم کے کورسپونڈنگ آپ آلریڈی ڈسٹریبیوشن کر چکے ہیں مطلب ہے کہ parallelism has already been ensured اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو آپ کا جوائن آپریشن ہے وہ سارے پروسیسرز پہ ان پیرل چلیں گے ان پیرل چلیں گے جب آپ کیوری کوآڈینیٹر کے پاس جائے گا وہ جواب نکال کے آگے دے دے گا ہاں اس میں ایک جو یہ ساری باتیں یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ سب چیز ہری ہری سبز سبز نہیں ہے اس میں ایک اور بات دیکھنے والی یہ ہے جو کہ اس کا ایک ڈی میرٹ ہے جب آپ ہیشنگ کر رہے ہیں تو بس وہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی جا رہی ہیں اس کالم کی بیس کے اوپر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کلسٹرنگ نہ ہو مطلب جس رینج پہ آپ چیزوں کو کیوری کر کے نکالنا چاہتے تھے کہ اس رینج کی چیزیں ہمیں مل جائیں وہ کوئی چیز ادھر پڑی جا کے کوئی چیز ادھر پڑی جا کے یہ چیز زیادہ اس پہ کامیاب نہیں ہوگی یہ امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے یعنی کہ یہ ایک لمیٹیشن ہے ہیش بیس پارٹیشننگ کی اب اگلی ٹیکنیک کی طرف چلتے ہیں اگلی ٹیکنیک ہے رینج پارٹیشننگ اب میں تھوڑا سا آپ کو رینج پارٹیشننگ کے بارے میں بتاتا ہوں جی ساتھیو تو رینج پارٹیشننگ میں کیا ہوتا ہے رینج پارٹیشننگ کے کیا فوائد ہیں رینج پارٹیشننگ میں ایک بات تو کلیئر ہے وہ یہ کہ اگر آپ پراپر رینج کی بیسس پہ آپ نے پارٹیشننگ کر دی ہے پراپر اور پراپر سے کیا مطلب ہے پراپر سے یہ مطلب ہے کہ جو آپ نے رینج ڈیفائن کی تھی کیوری کرنے کے لیے یا پارٹیشن کرنے کے لیے اور اب جب آپ نے فل ٹیبل سکین کرنا ہے اور مور اور لیس وہ ڈیٹا برابر برابر پارٹیشن کے اوپر چلا گیا تو وہ جو میں نے ساری کی ساری پچھلی آپ کو پارٹیشننگ ٹیکنیکس کے بارے میں لاجک بتائی تھی ٹیبل سکین کے ریفرنس سے وہ یہاں پہ اپلیکیبل ہو گئی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی پوائنٹ بیس کیوری آئی کہ بھئی اس سال کا ڈیٹا دے دو مجھے سے فار ایگزامپل یا مجھے اس مہینے کے بارے میں بتا دو تو اگر آپ نے رینج بیس پارٹیشننگ ٹائم کی بیسس پہ کی ہوئی تھی سے آپ کے چار پروسیسرز تھے اور آپ نے ہر کوارٹر جو تھا اس کے کورسپونڈنگ ڈیٹا ایک پروسیسر پہ رکھ دیا تھا تو آپ آرام سے جائیں اس پروسیسر کے اوپر جس پہ یہ ویلیو ہونی چاہیے تھی اور وہاں سے آپ کو ڈیٹا مل جائے گا باقی پروسیسر کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے رینج پارٹیشننگ اب جو تیسری کیوری تھی جو رینج والی تھی وہ تو اس پہ بڑی سیٹ بیٹھتی ہے ازیومنگ ازیومنگ کے جو آپ نے پارٹیشننگ کی ہے وہ اس رینج سے میچ کر جاتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ سیلری رینج کی بیسس پہ لوگوں کو ریکارڈز نکالنا چاہتے تھے یا ایج کی بیس پہ نکالنا چاہتے تھے اور ایج کی بیس پہ آپ نے پارٹیشن کر دیا آپ نے کہا کہ جی اس ایج کے لوگ اس اتنے اس رینج کی ایج کے لوگ اس پارٹیشن پہ ادھر باقی ادھر باقی ادھر باقی اور اگر ایسی کیوری تھی تو ظاہر جواب جلدی نکل آئے گا اگر آپ نے کوارٹر کی بیس پہ ڈسٹریبیوشن کی ہوئی تھی ڈیٹا کی اور جو رینج تھی وہ ٹائم کی بیس پہ تھی یعنی کہ کوارٹر تب بھی جواب نکل آئے گا اس میں لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی کہ کلسٹرنگ تو اس میں ہے لیکن جب آپ رینج کی بیس پہ پارٹیشن کر رہے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بعض مہینوں میں لوگ بڑی تیزی سے اپنے پیسے ڈرا کراتے ہیں باہر نکالتے ہیں بینک سے یعنی کہ ٹرانزیکشن زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے there can be an unequal distribution also تو میں آپ کو اور اس کے بارے میں مثال دیتا ہوں سارٹنگ کی یعنی کہ پیرل آرکیٹیکچر استعمال کرتے ہوئے شیڈ نتھنگ آرکیٹیکچر استعمال کرتے ہوئے سارٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سارٹنگ کیسے ہوگی کہ جس ڈیٹا کو آپ نے سارٹ کرنا ہے وہ پیرل میں اسکین ہوگا وہ اسکین ہوتا جائے گا اور وہ جیسے جیسے آپ نے پارٹیشن کرنی تھی اس کی بیسس کے اوپر وہ اپنے اپنے پروسیسر کے پاس ڈیٹا پہنچ جائے گا جب ڈیٹا اپنے پروسیسر کے پاس پہنچ جائے گا تو وہ پیرل میں ساری کی ساری سارٹنگ ہو جائے گی جب پیرل میں سارٹنگ ہو جائے گی ازیوم کریں کہ یہ جو ڈیٹا تھا اس کو آپ نے ڈیٹ کی بیس پہ ڈسٹریبیوٹ کیا ڈیٹ کی بیس پہ ڈسٹریبیوٹ کیا اور آپ نے ایک ریکارڈ دیکھا ہاں جی یہ ریکارڈ اس رینج کے اندر آتا ہے فلانے پروسیسر کو دے دو یہ ریکارڈ اس رینج پہ آتا ہے اس کو فلانے پروسیسر کو دے دو آپ نے پروسیسر کو ڈیٹا بانٹ دیا اب شارٹنگ کس طرح سے ہوگی شارٹنگ اس طرح سے ہوگی کہ ود ان دیٹ پارٹیشن جو ڈیٹس تھی ان کو ارینج کر لیں گے ازیومنگ کہ یہ ڈیٹس ڈس جوائنٹ تھیں اب کیوری کوآڈینیٹر نے کیا کرنا ہے کہ ہر پارٹیشن سے شارٹیڈ ڈیٹا اٹھانا ہے اور اس کو کانکیٹینیٹ کر دینا جوڑ دینا ساری کی ساری چیز شارٹ ہو جائے گی بات ختم ہو جائے گی نہیں اتنی آسان بات نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ کسی مہینے میں زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور واقعی ہی ہوتی ہیں اب اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو میں نے آپ کی تھوڑی سی کمپریہنشن کو آسان کرنے کے لیے پروسیسرز بھی دکھائے اور ساتھ ساتھ ان کے میں نے ان کی ہارڈ ڈسکیں بھی دکھائی ہیں اب اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پروسیسر نمبر ٹو ہے اس پہ جو ڈیٹا کی جو کوانٹٹی ہے that is four times as compare to processor one processor three and processor five and it is two times as compare to processor number four یہ ان ایون ڈسٹریبیوشن ہو گئی اس کو ہاٹ اسپاٹنگ کہتے ہیں اس کے ساتھ جو میں نے گراف دکھایا اس کو اس پہ کوانٹیفائی کیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں جو پروسیسر ٹو ہے اس پہ بہت زیادہ لوڈ آ چکا ہے اور اس پہ جو لوڈ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ بوٹل نیک بن گئی جب تک یہ پروسیسر فارغ نہیں ہوتا باقی پروسیسر کام کر کے فارغ بیٹھے ہوں گے ایسے کر کے اور یہ بیچارہ کام کر رہا ہوگا اور جب یہ ریزلٹ دے گا کیوری کوآڈینیٹر کو اس کے بعد وہ آگے چل کے سارا مسئلہ حل ہوگا تو یہ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا there is a skew in the partitioning یہ اسکیو کیسے ہوتی ہے اب اسکیو کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کیو کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے جی ساتھی تو ہمیں یہ تو بات پتا چل گئی کہ there can be skew in the partitioning اور یہ اسکیو جو ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے پارٹیشننگ شروع کی اور ایک دم اسکیو ہو جائے گی بٹن دبایا اور اسکیو بننا شروع ہو گیا مطلب ہے کہ ان ایون ڈسٹریبیوشن ہوگی ایسی بات نہیں ہے it will depend upon the properties of the data تو یہ جو اسکیو ہے پارٹیشننگ میں یہ دو قسم کی ہے ایک تو ایٹریبیوٹ ویلیو یا ایٹریبیوٹ ٹائپ اسکیو ہے اور ایک ٹیبل کے ریفرنس سے آپ بات کر سکتے ہیں پہلی جو قسم ہے اسکیو کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسپیسیفک ویلیو جو ہے ایک کالم کی وہ زیادہ تر ویلیوز جو ہیں یہ ساری کی ساری ویلیوز کسی ایک ہی پارٹیشن یا پروسیسر میں چلی جاتی ہیں یہ ایک اسکیو کی قسم ہے یہ جو پرابلم ہے یہ کس میں آ سکتی ہے یہ رینج میں بھی آ سکتی ہے اور یہ پرابلم ہیش میں بھی آ سکتی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ تو بات ہو گئی یعنی کہ ان ایون ڈسٹریبیوشن ہوگی جو دوسری قسم سکیو کی ہے وہ چونکہ جب ہم ہیشنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم یونیفارم ہیشنگ فنکشن ایزیوم کر لی جاتی ہے تو ہیشنگ میں تو یہ پرابلم نہیں آئے گی لیکن دوسری کیس میں یہ پرابلم یعنی کہ رینج بیس پارٹیشننگ میں یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ زیادہ تر ریکارڈز جو ہیں وہ کسی ایک پروسیسر یا پارٹیشن میں چلے جاتے ہیں as compare to other partitions یہ بات سمجھ گئے آپ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیو کو ریموو کیسے کرنا ہے اس کیو کو ریموو کریں گے تو آپ کے پاس اچھا تھرو پٹ اسپیڈ آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں اس کیو کو ریموو کیسے کرنا ہے ہینڈلنگ کیو ان پارٹیشننگ یہ ایک تقریباً تین اسٹیپ کا پروسیس ہے وہ تین اسٹیپس کیا ہے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ جس بیسس پہ آپ نے ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کالم کے اوپر سے فار ایگزامپل وہ اس پہ آپ سارٹنگ کر لیں جب آپ نے سارٹنگ کر لی اس کے بعد ایک آپ کے پاس ویکٹر آ گیا شارٹ ویکٹر آ گیا اس ویکٹر کو جو تھا اس کو اسکین کریں اور اس میں یہ ڈسائڈ کریں کہ اگر آپ نے این پارٹیشنز بنانی تھی تو وہ جو پارٹیشن ہے اس میں کتنا ریکارڈ کس پارٹیشن میں جاتے ہیں یعنی کہ ون اینتھ کر لیں میری بات سمجھیں میں پھر بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ کے پاس چار پروسیسرز ہیں آپ نے شارٹ کر لیا تو کوارٹر ریکارڈز کو ایک طرف بھیج دیں باقی کو ایک طرف تیسرے کو ایک طرف چوتھے کو ایک طرف تو اب یہ برابر کی ڈویژن ہوگی ہاں اس میں ایک پرابلم آ سکتی ہے وہ پرابلم اس میں یہ آ سکتی ہے کہ ڈپلیکیٹ ریکارڈس ایک جگہ پہ زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس کو بھی یعنی کہ سالو کرنے کا کوئی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں دو سٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تین سٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں میرے خیال ہے یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی میں لیکچر ختم کرنے سے پہلے مختصر طور پہ چلتے چلتے جسے کہتے ہیں نا آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گا ذرا ایک سیکنڈ گئے میرے ساتھ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں لینئر اسپیڈ اپ کیوں نہیں ملتا جب ہم نمبر آف پروسیسرس کو بڑھاتے جاتے ہیں تو پروسیسنگ جو ٹائم ہے یا اسپیڈ اپ بھی تو اتنا ہی بڑھنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا ایسا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ ایم ڈالز لا کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کیوں نہیں ہوتا پروسیسرس کو کچھ ٹائم لگتا ہے اسٹارٹ اپ ہو کے چالو ہونے کے لیے جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو یہ تو نہیں اٹھتا کہ آپ اٹھیں اور سیدھی گاڑی چلانا شروع کر دیں کچھ ٹائم لگتا ہے آپ کو منہ ہاتھ دھوتے ہیں باتھ روم جاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد اور آف کورس انٹرفیئرنس بھی تو ہوتا ہے پروسیسرز میں جو اس چیز کے ڈیٹا اٹھانا چاہیں گے یہاں سے ڈیٹا اٹھانا چاہیں گے and of course is this Q also تو میں نے ذرا یہ چیز جلدی میں ختم کی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نہیں سمجھ آئی نوٹس پڑھ لیں نہیں سمجھ آئی ای میل کریں پوچھ لیں اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ